کرنے کا موقع نصیب ہو گیا اور پھر وہ یہ سمجھے کہ میری جو ہوئی نہ ہوئی اس بندے سے زیادہ بد وقت کوئی دوسرا آدمی نہیں ہوتا کیونکہ کریم کے در پر آئے ہیں نا شہنشاہ یا کسی کے دروازے پر آئے ہیں تو اوپر ادھیکار اعظم چاہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں اور وہ ہمارے گناہوں کو معاف کریں اب اس کی تھوڑی تفصیل لکھ کہ جب اللہ رب العزت نے شیطان کو اپنے دربار سے چھٹکارا تو اس نے قسمیں پڑی کہ میں تیرے بندوں کو بہتاؤں گا اور تیرا فرمان بناؤں گا پھر اس اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے طاقت قوت مانگی مجھے اب ان بندوں کو بہتانے کے لیے قوت دے دیجیے اللہ رب العزت نے اس کو قوتیں کیا دی ایک قوت دی کہ اس کی اولاد بہت زیادہ بڑھے گی حتیٰ کہ ایک ایک بندے کے پیچھے بس اوقات ستر شیطان ہوں گے جیسے روایات میں آتا ہے امرگ کے پیچھے ستر شیطان بعض عورتیں بے پردہ جو ہوتی ہیں ان کے ساتھ کئی شیطان ہوتے ہیں پلٹون ہوتی ہے شیطان کی تو شیطان کی اولاد جلدی بڑھے گی اور ایک ایک بندے کے پیچھے ہوں گے تو دوسری بات فرمائی کہ تو انہیں دیکھ سکے گا بندوں کو وہ تجھے نہیں دیکھ سکیں گے جنا کی شیطان ہمیں دیکھتے ہیں ہم اس کو بھی دیکھ سکتے تیسری بات اس کو کھانے پینے کی طلب نہیں ہے ہمیں تو سو دھنے کبھی سوئے پڑے ہیں کبھی کام میں لگے ہوئے ہیں کبھی کھا پی رہے ہیں کسی اور کام میں اس کو ایک ہی ہے بندوں کو پکانا اور پھر اس کے لیے مشق کے مغرب آنا جانا کوئی مشکل نہیں جب اس کو اتنی قوتیں مل گئی تو شیطان بہت خوش ہوا کہ اب تو میں جیت کے دکھاؤں گا اور ان سب بندوں کو تیرا نفرمند بناؤں گا تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا ہے پروردگار عالم اب اس کے مقابلے میں کچھ ہمت دے دیجیے قوت طاقت دے دیجیے رب کریم نے صرف ایک بات فرمائی یہ میرے پیارے آدم علیہ السلام اگر آپ اپنی اولاد کو یہ شیطان بہکائے گا اور وہ بندہ اپنی گناہ پر شرمندہ ہوگا اور میرے دربار میں آ کر اگر وہ کے گناہ سے معافی مانگ لے گا کتنے بڑے جتنے گنا کیوں نہ ہوں گے میں سب کو معاف کروا دوں گا اس پر شیطان رونے لگا کہ نہیں سالوں کی محنت ضائع ہو جائے گی پرور عالم نے فرمایا تھا کہ تجھے بھی تو اتنی طاقتیں دی تھی کو تو صرف ایک طاقت تھی اور اگر آپ غور کر لیں کہ اتنی بڑی فیور ہے بندوں کی کہ پرور عالم فرمائے ہیں کہ یہ تو موت پہلے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو جائے مجھ سے معافی مانگ لے آپ غور کریں ایک مرتبہ میں نے پوچھا بچوں کی مرد یعنی ہے میں نے پوچھا کہ اس کی کیا دلی اس نے کہا کہ ہم اپنے گھر میں دیکھتے ہیں میرا بڑا بھائی جب کوئی جڑبڑ کرتا ہے تو امی سانت پرتی ہے سمجھاتی ہے تو بھائی گسے ہو کے گھر سے چلا جاتا ہے جیسے ہی بھائی گھر سے جاتا ہے امی کی کیفیت بدل جاتی ہے وہ کرتی ہے مسلح پہ آتی ہے نفل پڑتی ہے دعا مانگتی ہے اللہ میرا بیٹا گھر سے ناراض ہو کے چلا گیا یہ کوئی انتہائی قدم نہ اٹھا لے کسی برے بندی کے بیچ نہ جائے اللہ اس کو بچانا اور حفاظت سے گھر لوٹانا روک دینی ہوتی ہے میں آ کے پوچھتی ہوں کہ امی آپ چاہتی کیا ہے تو ماں کہتی ہے کہ امی میں یہ بیٹی میں نے تمہارے بھائی کو ڈانٹا تو کہ میں ماں ہوں میں نہیں سمجھاؤں تو چاہتا ہے کہ تمہارا بھائی گھر سے نہ جلدی آ جائے اور اگر وہ آ کے مجھے سوری کر دے تو میں اسے معاف کر دوں گی وہ ماں جس پہلے ہی اپنے بچے کو معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھی سوچی کہ وہ بچے کو کتنا جلدی گاڑی ہو جائے گی میں نے اس سے کہا کہ اچھا اگر ناراضگی زیادہ ہے پر ماں اس کو معاف بھی نہیں کرتی بوتے وہ آ کے سوری بھی کرے اسے آ کے کمی کے پاس بیٹھ جائے نا امی کے پاؤں پکڑ لے امی فوراً ہی معاف کر دے گی میں نے کہا کہ اگر ناراضگی اور بھی زیادہ اور پاؤں پکڑنے سے ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا اس نے کہا کہ اگر معافی مانگتے ہوئے بھائی کی آنکھ سے آنسو آ جائے تو امی اپنے بیٹے کی آنکھ کا آنسو برداشت نہیں کر سکتی وہ فوراً دوپٹہ لیتی ہے بچے کا آنسو پشتی ہے کہتی ہے بیٹے رو نہیں چل میں نے تجھے معاف کر دیا اب سوچیے ماں کو اولاد سے محبت ہے وہ جوان بیٹے کی آنکھ کا آنسو برداشت نہیں کر سکتی ساری دنیا کی ماں کی محبتوں کو جمع کیا جائے یہ ایک سب نے بھی اور اللہ رب العزت کی محبت بندوں کے ساتھ اس سے سو گنا زیادہ ہوگی رب کریم کو بندے کتنے پیارے ہیں اس لیے فرمایا ان اللہ سے اللہ الرحیم اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ بڑا رعوف اور بڑا رحیم ہے وہ فربدیب عالم تو چاہتے ہیں کہ میرا یہ بندہ میرے در سے دور نہ جائے چنا دے جب کوئی بندہ اللہ کے در سے دور جاتا ہے تو بادام کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس بندے کی کمر میں ایک لات لگوا دی جاتی پرتے دیا جاتا کہ بدبخت دفاع اور اس ڈر سے آج کے بعد یہ ڈر کر دیا گیا مگر اللہ تعالیٰ ایسے تو نہیں فرماتے وہ قرآن لڑکی میں فرماتے ہیں یا انسان اللہ کا بے رب نکل گئے اے بندے تجھے تیرے کریم پرورتگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا ماں چھوٹے بچے کو جو روٹتا ہے تو مناتی ہے نا بیٹا سے نہیں روٹا کرتے ماما سے نہیں روٹا کرتے وہ منا رہی ہوتی ہے لگتا ہے کہ اللہ رب الشت کی شفقت دیہات پر اپنے بندے کو مناتے میرے بندے تو میرے در سے کیوں پیچھے جا رہا ہے تو ہاں میرے در کی طرف میں کسی بخشی کے لیے تیار جو پروتگار عالم بخشنے کے لیے تیار ہے اور اس کی صورت اللہ تعالیٰ ہی بنا دی کہ اگر یہ اپنی زندگی میں اللہ کے سامنے سے نادم ہو جائے گا غور کیجیے کہ ماں کو راضی کرنے کے لیے پاس آنا پڑے گا پاؤں پکڑنے پڑیں گے سوری کہنا پڑے گا سارا کچھ کرنا پڑے گا آنکھ سے آنسو بھی بہانے پڑیں گے رب کریم کو منانے کے لیے اس میں سے کچھ بھی نہیں کرنا پڑتا صرف اتنی ہی بات ہے کہ اگر کسی بندے کے کے دل دل نادم ہو گیا اندر اس نے فیل کیا کہ میں میں نے غلط کیا مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا اور دل وہ نادم ہوا نہ زبان سے لفظ بولا نہ آنسو نکلا نہ کچھ اور ہوا نبی شاہ نے فرمایا تھا اور نگم اللہ تعالیٰ دل کی ندامت کو قبول کر کے بندے کی توبہ قبول کروا لیتی ہے تو پروتگار عالم تو بہانہ مانگتے ہیں کہ کوئی بندہ بہانہ بنا لے تو میں اس کو قبول کر لوں گا اس لیے آج کے اس موقع میں نے جو ہمیں پہنچا دیا تو اللہ رب العزت کا ارادہ خیر کا ہے وہ چاہتے ہیں دنیا کے سخی اپنے دروازے سے آئے ہوئے کو خالی جانے دیتے پروتگار عالم ہے وہ اپنے دروازے سے آئے ہوئے بندے کو خالی کیسے لوٹائیں گے اس لیے ہم اس کو اپنی زندگی کا بہت قیمتی وقت سمجھیں اور یہ سمجھیں کہ اللہ نے مدد فرما دی مہربانی فرما دی فضل فرما دیا کہ ہمیں ایک مرتبہ پھر اس جگہ پر اس مقدس وقت کے اندر اللہ نے پہنچا دیا اب اللہ تعالیٰ دینا چاہتے ہیں ماننا ہر کا اپنا کام ہے جو جتنا چاہے مانگے اللہ تعالیٰ سے گناہ کے بھی مانگیے دنیا کی ضرورتیں بھی مانگیے اپنی حاجتیں بھی مانگیے اللہ سے اللہ کو بھی مانگیے اور اللہ سے آخرت کی بھی نعمتیں مانگیے جب سائل جو ٹھہرے تو سوالی کو مانگنے میں کیسے طرح ہوتی ہے سوالی نے تو مانگ آتا ہے تو ہم تو مانگنے والے ہیں ہی مانگتے اللہ تعالیٰ کے در کے تو آج ہم اللہ تعالیٰ سے خوب مانگے ایسے مانگے کہ دل کی گہرائیوں سے جو دعا کریں وہ صرف زبان سے الفاظ نہ نکلیں دل کی گہرائی سے بات نکل رہی ہو اور ہم محسوس کریں کہ اللہ آج ہم نے پچھلے گناہوں سے سچی توبہ کر دی ہم کیا چاہتے ہیں کہ گناہ بھی نہ چھوڑیں اور گانے بھی قبول ہو جائے بھیا ایک آدمی برتن لایا جس میں نجازت لگی ہوئی ہے اور کہیں کہ ذرا اس میں دودھ ڈال دو تو کچھ بندہ دودھ ڈالے گا اس میں کہیں گا اس کو صاف کرو اللہ تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرے بندے تم میرے دربار میں آئے ہو تو اپنے دل سے گناہوں کی نجافت کو دھو ڈالو یہ کیسے دھلے گی ابراہیم علیہ السلام السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے خلیم دل کو دھو لیا کر اے اللہ میں دل کو کیسے دھو پانی تو وہاں پہنچ سک نہیں سرد کریم نے فرمایا کہ میرے خلیم یہ باہر کے پانی سے نہیں دھلتا بلکہ آنکھوں سے جو ندامت کے آنسو ٹپکتے ہیں اس پانی کے کے لیے لیے جاتا ہے دو انسان کو بنانے آنسوں سے دوسانے گا دوسرے سے سارے گنا دیے جائیں گے اس لیے علیہ اسلام ربیل علی اسلامی آئے اللہ کے عزیز صلی اللہ علیہ وسلم ہم انسان کے ہر عمل کو تو ہیں سوائے انسان کی ندامت کے آنکھوں تو میں نے پوچھا کہ ان کو کیوں نہیں تو عرض کیا اللہ صلی علیہ وسلم ایک آنسو گناہوں کے سمندر اگر ہو تو اس آگ کو ہی بچھانے لیے کافی ہوتا ہے ہم فرشتے کے کو نہیں پہنچ سکتے دنیا کرتی ہے کہ امپورٹڈ چیز کو زیادہ پیسے دے کے خریدا جاتا ہے ہم نے تین لوگوں کو دیکھا کچن کا کچھ شکل کے آگے اتنا مہنگا بیچ اتنا مہنگا نہیں رہا یہ بورڈ کے ٹریکٹر ہے آم اتنا ہی ہے تو میرا کوئی یا قیمت نہیں کر سکتے تو اگر دنیا میں ہم لوگ امپورٹ چیز کو زیادہ پیسے دے کے خریدتے ہیں تو یہ ندامت کے آنسو ہے نا یہ آسلام سے اوپر کی دنیا کے لیے امپورٹڈ چیز کی مانے ہے ڈیلر کی دکان میں دیکھا ہوگا ڈائمنڈ ہوتا ہے دو کیریٹ اور تین کیرٹ کا اور پچاس لاکھ اور ستر قیمت ہوتی ہے اس کی ایک روز کی قیمت نہیں حالانکہ اتنا چھوٹا کہ کا پتہ نہیں چلتا کہ ہاں لوگ تو اگر اتنے چھوٹے سے ڈائمنڈ کی اتنی قیمت ہے انسان کی آنکھوں سے ندامت کی آنکھتی ہیں کہ ہاں اس پر بھی ڈائمنڈ مال کر دیا جا لیکن ڈائمنڈ میں دیکھا کہ اگر کوئی بنتا ہنڈریڈ پرسینٹ ہونی چاہیے ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتے تو ہونی چاہیے سب کی سے بابا سو کے بابا جتنی کلیئرٹی ہوگی ایک اور جنت عطا کر دوں گا جس مومن کو ایک ملتی ہو آپ نے یہ رحیمہ میری رحیمات ایمان والوں کے ساتھ ہی میں ایمان والا تو ہوں نا گلمت پڑھا ہے لہٰذا آپ میرے اوپر کی رحمت اگر آپ یہ کہیں میرا تو ڈھونڈا فرمایا اور اے اللہ اگر میں آپ کے نزدیک کوئی شہری نہیں ہوں عجیب اے اللہ اگر میں آپ کے نزدیک کوئی شہری نہیں ہوں تو انا مصاب بلد توانا مساوی وتابی اے اللہ یہاں آنے میں جو مجھے مشقت اٹھانی پڑی جو مجھے تکلیفیں اٹھانی پڑی یا مجھے یہاں آنے میں تھکاوٹ اٹھانی پڑی اے اللہ یہ مصیبت تو میں نے جھیلی ہے اور آپ کا یہ وعدہ ہے فلا تو رحمتی کہ جو بندہ مصیبت زدہ ہوتا ہے اس پر میری رحمت ہوتی ہے اللہ میری ان تھکاوٹوں کے ہی سب کے مجھ پر ہوش کروا دیجیے سبحان اللہ تھے واقعی رحمت چھم چھم برستی تھی کیسے دعا مانگتے تھے وہ تھا تو ہم بھی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگیں یا کریم تو پروردگار اتنا مہربان ہے متانا تھی ساتھ ہی وسینا جو اپنے غصے کے وقت بھی احسان فرمانے والا ہو تو کہیں پر یقون کوئی مارا دیا اس کا کیا حال ہوگا جب کہ وہ خوش ہوگا کسی سے آج تو اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اہل موقع سے لہٰذا آج کے اس وقت کو غریمت سمجھتے ہوئے ہم اللہ شخص دعائیں مانگی پھر قلم ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے لیکن ان گناہوں کا معاف ہونا ایک شرط پر ہے وہ یہ کہ ہم اپنے گناہوں سے سچی پیدا کر لیں اگر دل میں گھوٹ رہا تو پھر رحمت کو موت لگا لے گا آپ نے دیکھا نا کہ کوئی دروازہ کھولنا ہوتا ہے چھوٹا سا لاک کھڑا ہوتا ہے زور لگاتے ہو دروازہ نہیں کھلتا گاڑی چلانے کے لیے موت ہوتا ہے برگلر اس کو آپ اگر بیٹری سے آپریٹ کرتے رہے لیکن گاڑی اسٹارٹ نہیں ہوئی موک لگنا پڑتا ہے ہمارے گناہ اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلنے میں ایک لوک بنے ہوئے جب تک ہم دعا مانگتے دل سے پیدا نہیں کریں گے اس وقت کو دروازہ کھلے گا ہی نہیں سو کی سب گناہوں سے کرنی پڑے گی اس لیے یہ نہیں کہ ہم اپنے گناہ پہ جمے بھی رہیں اور توبہ بھی ہماری ہو جائے ایسا نہیں ہوگا اس لیے آج دل میں یہ پڑے جو گنا کرتی اگر کہ شیخان کہتے ہیں کہ ان گناہوں کو چھوڑ نہیں سکتے آپ دل کو کہیں کہ میں نہیں چھوڑ سکتا میرے رب تو گناہوں کو چھڑوا سکتا ہے لہٰذا مجھے مہربانی فرمائے گا تو اس لیے گناہوں سے سب کی توبہ کی نیت پہلے یعنی سو فیصد سو فیصد توبہ کی نیت ہو جائے گی تو رب کریم کی رحمت کا دروازہ کھل جائے گا اور اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کر دیں گے بلکہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں یہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیں گے چنانچہ شیطان نے قسم کھائی یہ حملہ کرنے کا بہکائے گا فرمایا لے بندے پریشان نہ ہو چار قیمتوں کا تذکرہ کیا دائیں سے بائیں سے آگے سے اور بیچے سے اور یہ دو سمتیں بھول گیا ایک اوپر کی قیمت ایک رشتے کی قیمت لہٰذا میرے بندے اگر تم سے کبھی گنا تو میرے دربار میں آنا سجدے میں سر جھکا دینا کیونکہ نیچے کی سمت شیطان اثر انداز ہو نہیں سکتا تیرا سر سجدے سے نہیں اٹھے گا میں اس سے پہلے تیرے گناہ کو معاف کر دوں اگر اگر تو گناہ کر بیٹھا تو میرے دربار میں آ جانا میرے در پر آ کر تو اپنے ہاتھوں کو ڈاکٹر کے لیے اٹھا لینا کیونکہ ہاتھ اوپر کی سمت تو اٹھے ہیں اور اوپر کی ہمت شیطان نظر انداز ہو نہیں سکتا فرمایا تیروں کے ہاتھ نیچے نہیں جائیں گے اس سے پہلے میں تیرے گناہوں کو معاف کر دوں گا سکتے ہم پر کتنی مہربانی اور پرواہی ہے لہذا آج ہم اپنے دل کی گہرائیوں سے توبہ کر کے اللہ رب العزت سے اس کی رحمت ہیں نصرت مانگی بھی دنیا کی ہر نعمت مانگی آپ اور ماں کا بیٹا کوئی اغوا کر کے لے جائے تو کتنی پریشان ہو سکتی ہے اور اگر وہ بچہ بھاگ کے آ جائے چھوٹ کے آ جائے اور دروازہ کھٹکتا ہے کہ امی دروازہ کھولو یعنی وہ پھر پیچھے میرے آ جائے بد بخش بڑی تو کیا ماں دروازہ کھولنے میں دیر لگاتی ہے ماں کبھی دیر نہیں لگاتی فوراً بچے کا دروازہ کھول کے اپنے لگا لیتی ہے اگر ماں اس اغوا کرنے والے سے اپنے بچے کی جو حفاظت کرتی ہے تو شیطان نے بھی تو ہم گناہ گاروں کو اغوا کیا یہ گناہ بھی کروا لیا وہ گناہ بھی کروا لیا یہ بھی کر لیا وہ بھی کر لیا اب آج ہم اس بدبخت شیطان سے جان چھڑا کے آپ سمجھیے کہ اللہ کے دروازے پر آ رہے تھے آج دروازہ کھٹکا رہے اللہ دروازہ کھول دیجیے یہ بدمختی کو میں نے بدمکھ لیے تو کیا اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھولنے میں دیر لگائیں گے کبھی دیر نہیں لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ کھولیں گے کہیں گے میرے بندے جو مانگتے تو میں تمہیں عطا کر دیتا ہوں اسی لیے تو نبی اسلام نے فرمایا شیطان کو آج کے دن میں نے جتنا ذلیل ہوتے دیکھا پریشان ہوتے دیکھا سر میں مٹی ڈالتے دیکھا میں نے اس کو کبھی اتنا ذلیل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا وہ سلیحل لیے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کے کو فرما دیتے ہیں اور اس کی سالوں کی محنت ضائع ہو جاتی ہے تو آج وقت ہے اللہ العزت نے رشتہ جوڑنے کا وہ جو ٹوٹا ہوا ایک رشتہ ہے نا گناہوں کی وجہ سے جو ٹوٹ گیا اس کو دوبارہ جوڑنے کا اور اللہ سے معافی مانگنے کا اور سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ سے بستی کرنے کا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ جو بندہ توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرماتی تو اللہ سے محبت کا یہ رشتہ جوڑنے کا وقت ہے آپ نے اپنی اطرادی کی مانگی یقیناً ابھی ہم کو آپ پر پھر دعا مانگی ہے تو اس دعا میں ایسے دعا کیجیے کہ دل کی گہرائیوں سے اخلاص کے ساتھ ندامت کے ساتھ اللہ کی عظمت کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کتنے عظیم ہے اور اس پر نے کتنی مہربانی فرمائی کہ باوجود ان گناہوں کے اس نے گھر میں آنے کی توفیق عطا فرمائی آج ہم اللہ کے گھر پر حاضر ہیں گناہوں سے معافی مانگنے کے لیے اس وقت کو زندگی کا سب سے قیمتی وقت سمجھیے اسرائیل کا وہ آدمی جس نے سو گنا سو بندوں کو قتل کیا تھا اگر وہ ملکوں کی بستی کی طرف چل پڑا اور راستے میں موت آ گئی تو اللہ نے اس کی تو کو قبول کر لیا تو بھائی ہم بھی تو اپنی اللہ کے فضل سے اس نیتوں کی بستی میں پہنچے بیٹھتے ہیں نا ہم لے کے اللہ کے بندے بہت لے گئے نا یہاں پر تو اس نیکوں کی بستی میں اللہ نے ہمیں اپنی رحمت سے پہنچا دیا تو ہم کیسے مایوس ہوتے ہیں ہمیں اللہ کی رحمت سے حصہ نہیں ملے گا اور جو آگے راستے میں تھا اس کو معاف کر دیا جو پہنچ بیٹھے دروازے سے آ گئے فرمایا گیا کہ آج کا دن کے لیے عید ہے اور عید کا دن کیا ہوتا ہے سے پوچھا کہ عید کیا ہوتی ہے انہوں نے فرمایا کہ جو دن گناہوں کے بغیر گزر جائے وہ دن ایمان والے کے لیے عید ہوتا ہے انہوں نے اس کی یہ تشریح فرمائی ایک اور سے کسی نے پوچھا کہ حضرت عید کب ہوگی انہوں نے فرمایا جب محبوب کی عید ہوگی تب عید ہوگی تو بھائی اللہ نے بتلا دیا نا اپنی عجیب سے رسم کے ذریعے کہ یہ عید کا دن ہے تو عشر تو تب نا جب اچھا بھی ہوگی تو اللہ سے مانگے نا کہ اللہ اپنے چہرے کا روحانی طور پر قلب کی آنکھوں سے دیدار عطا فرما دیجیے امام اعظم ہوں نے خواب میں ایک سو مرتبہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا خواب میں دیدار دنیا میں پاسبل ہے اور ہم یہ دعا مانگے کہ اللہ کے کے کرتے ہیں آپ کے سامنے حاضر ہوں گے بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج مسکرا کے دیکھیے ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھیے ابھی سے بات میں آتا ہے کہ جس بندے کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ محبت کی نظر سے دیکھ لیتے ہیں اس پر ہمیشہ کے لیے جنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے کہ گھر داخل ہونے سے پہلے دعا کرواؤ کہ یہ تمہارے لیے اس پہ پار کرے عباس لانا فرماتے تھے کے بھاجی کی دعا اللہ تعالیٰ جو بقیہ ذی الحجہ کے دن ہوتے ہیں بیس دن وہ بھی قبول فرماتے ہیں پھر اس کے بعد محرم شروع ہو جاتے ہیں وہ بھی قبول فرماتے ہیں پھر اس سے اگلا مہینہ شروع ہو جاتا ہے وہ بھی قبول فرماتے ہیں پھر ربیع الاول کی بارہ تاریخ تک فرماتے ہیں حج سے لے کے اس وقت تک اللہ تعالیٰ اگر حاجی کبیرہ گناہ کا مرتکب نہ ہو اس کی مانگے والی ہر دعا کو قبول فرما لیتے ہیں تو یہ ایک دن کی بات نہیں ہے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں یہ بندہ گھر جائے گا کوئی رشتہ دار آج ملے گا کوئی ہفتے بعد ملے گا کوئی مہینے بعد ملے گا طرف کریم نے آسانیاں کر دی فرمایا تم کبیرہ کے اگر مرتکب نہیں ہوگے تو ہم آنے والے کئی مہینوں تک تمہاری دعاؤں کو قبول کرتے رہیں گے جب پروردگار اتنا مہربان ہے تو آج اللہ کی رحمت اللہ سے مانگیے اور اللہ تعالیٰ کو خوب منا لیجیے اور لیکن جو ننانوے نام حدیث سے ثابت ہیں ان میں سے کوئی ایک نام ہوگا نا لہذا آج کس ہم ان ننانوے ناموں کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگیں گے طریقہ یہ ہوگا کہ ابھی ہم سب کھڑے ہو جائیں گے قبل رخ ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں گے یہ آج اللہ تعالیٰ کا نام لے گا کیسے الرحمن یا اللہ آپ اس کو سنیں گے جب یا اللہ کہہ لے کہ آدت اس کے بعد آپ اللہ کو پھر پکاریں گے یا اللہ جیسے بچہ ماما ماما ماما کرتا ہے نا تو ماں کا دل طرف جاتا ہے یہ لفظ سن کے اور وہ نہیں خیال کرتا مجھے پھوپھی دیکھ رہی ہے مجھے بھائی دیکھ رہے ہیں مجھے بہن دیکھ رہی ہے بچہ کسی کی پرواہ نہیں کرتا روکتا ہے اس طرح سے کہ ماں بھاگی ہوئی آتی ہے بس ہم بھی ارد گرد کا کوئی خیال نہ کریں یوں سمجھیں کہ آج ہم ہیں اور ہمارے ارد گرد کوئی بھی نہیں اور ہمارا رب ہے اور ہم نے آج اپنے رب کو منا کے اٹھنا ہے تو یہ آج پڑھے گا الرحمان یا اللہ اس کے بعد آپ اللہ تعالیٰ کو دل کی گہرائی سے پکاریں گے یا اللہ میری عادت کہے گا الرحیم یا اللہ آپ پھر کہیں گے یا اللہ تو یا اللہ یا اللہ یا اللہ اس طرح سے کیجیے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر آئے اور ہمارا مقصد پورا ہو جائے اب حضرات حضرات حساب رخ ہو جائیے کھڑے ہو جائیے اور اللہ تعالیٰ سے خوب بھر کے دعائیں مانگیے سبحان ربي الأعلى الوهاب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار <coughs> الرحمن يا الله الرحيم يا الله الملك يا کم یا اللہ یا اللہ القادر یا اللہ المقتدر یا ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق عطا فرما اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں ہمیں غسل توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما ہے اے اللہ یہ در اللہ عقیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ سکون کے ساتھ سنت کے مطابق وہ سو دل عطا کر دیجیے وہ سو عشق عطا کر دیجیے وہ کیسے علم عطا فرما دیجیے اللہ ہم پر رحمت کی نظر فرما دیجیے اللہ جو ہم نے مانگا تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں اے اللہ ہم بھی ایک چھوٹی سی تمنا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں اللہ پوری فرما دیجیے اللہ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ پہلے راضی ہونا پھر موت ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما اے ہم اللہ معافی لے کے خوش ہو جائیں گے اے اللہ آج اس موقع میں ہمیں معاف فرما کے خوش ہو جائیے اور اللہ ہمیں بھی معافی کی خوشی عطا فرما دیجیے اللہ عید تو اسی کی